ہے میں آپ تیرہ سال کھنگال اردو کار بندہ آ گیا ہے حضور ہونے واسطے کھلوتے نہیں ودا الما بے باب سلطان تیرہ سال میں اندر کبھی بادشاہ ہوئے سے نہیں گئے کبھی بادشاہ بسترے سے بھی سونے سے نہیں جا بیٹھے ولا اصل من تمام ہی اللہ مطلب تمہ زندگی ایک بار بادشاہ نے صرف کھانا کھاتا ہے وہ بھی وہ نہیں بھیجا انہیں کیونکہ دروازہ کچھ نہیں كان يرد الموسى على بسط الملوك ومن يليهم من العقوبات المؤجلة بادشاہ نے بادشاہ نے دروازے دے بادشاہ دیا کچہریاں بیٹھنا بادشاہ نے وزیر مشیر دیا کچہریاں بیٹھنا غور پاس اپنے واسطے دنیا کے اندر ہی پروتگار جس طرح سزا سمجھتے سن فرماتے سن اگر کوئی فکیل نہ کول جا بیٹھے تو سمجھو رب ناراض ہو رہے دنیا سزا دیتی ہوں ان شرے کلندر کروانا کومو کی پتی سروے قوموں کی تقدیر کو مرد کروے جس نے نہ ڈھونڈی سلطان کی درگاہ توجہ قربان جانا پھر نوگر قوموں کی تقدیر لوگ مرد کر دے کم ہے پارے کرنے والے نے بوڑھے خلیفہ باللہ مختلف باللہ دا دور سی اور میرا دور چکا ہے خلیفہ دیتا ہے وہ جہاں اللہ رسول روپئے دربار سے بیٹھے ہو یہ بادشاہ دربار سے آنا دیے بادشاہ دربار یہ اصا فکیر کا کم نہیں پتا آج خیر میرے پاس ہو دنیا دار کا خاتم غلام چلی بن سکتا ہے من العقوبات المعجلة بادشاہ انہوں نے چولی دے انہوں نے بات دے انہوں نے بادشاہ دے جا پہ آپ آپ کی سمجھتے سن پرمے اندازے راجگیری دنیا میں سدارا ہے وہ رکھ سونا چونکہ حکیت ناراج ہو بادشاہ کلیم کے کے بعد سونا ہے جن جا جی ہوں سے جان کلندر اگر فرمانو تو سب ہاتھ ہاتھ کے آیا کی تقدیر محمد سے بھی ہو جائے شیر گروانے تکلیف تیس سے آفر بھی مل رہے دنیا جی نکل جائے جب دنیا نکل جائے گی تو لوگوں دنیا کی خاطر دکھ زیادہ دے گا دنیا کا کتا دنیا نے کٹے گا اور تنوع اپنے زخم جڑے نے وہ یہ مسلے سمجھنے پر تعلقے دلی اگے اکڑے چاہیے ہاں جی سمجھو نہیں پائی میری گل بولو نا ہاں جی دنیا کے کتے بن کے بدن والے ساڑھا والے جاتے سن بولو بنیاد سیرت کے دور سے باپ میں نے شان بیان کی تھی ہو سیرت کے آپ کا طور طریقہ آپ کا چال چلن آپ کے زندگی کے مقبول ہاں، آپ کی زندگی کا عمل وسیع طریقہ کیوں تھی جس کی وجہ پرور دیگار ہر وقت انہوں نے نت نوی رحمت اتار کر دی لیکچر کر دی ہے بیان کر کرنی ذرا جب کے بولو نا قربان جاؤ حضرت سفی سلطان صاحب سرکار آرمگی کو فرمایا تصا میرے دروازے سے نہیں آنا نہ تھوڑی آواز اقبال جیسا بندہ حکیم وہ جو فرما رہے ہیں قوم کی تقدیر یعنی مسلم قوم کی تقدیر اگر بڑھتی ہے یہ ہو جائے فکیر بنتی ہے جہے بادشاہ والے تو منہ پھیر کے بیٹھے راز کی راز یہ ہوئی کہ مسلمانوں کی حکومت ہوتی ہے نبی خلافت ہوتی ہے نبی خلافت نبی ہے درویش لہذا باد نبی رکھنا ہی مسلمانوں کی تقدیر بلند ہوتی ہے مناسبت دور جاتی ہے ان سرونا نال رلتا جائے گا جس لیے سرونا نال رلتا جائے گا امت کے واسطے عذاب بنتا جائے گا تا فرما ہے قوموں کی تصویر وہ امر جس نے سلطان کی درگاہ تھوڑے نام کوئی نہیں پر ایک پتر میری کنڈ گرا گیا ہے چل تم میرے بوڑھے پہ آ گیا میں خالی بولنا دوبارہ نہیں دردی جی، لوگ سارے بولنا لکھنے ہیں اپنے سربھا سردار پہ آتے ہیں وقت کے بادشاہ سن یہاں کے بابا جی سن وقت کے بادشاہ سن گھوڑے سوار ہو گئے اپنے بادشاہی ساٹھ مار دے سیر کرتے کرتے بعد پہاڑوں بھی بن گئے پہاڑوں کے اندر کلا کا سبھی بیٹھا بھی بادشاہ جا تھوڑا سیا لیا جا کے بڑے نال نفے گھر پوچھا بدلگا ایک مسئلہ دے دس انہیں سروار کی کپڑے میری نماز ہو جاتی ہے بادشاہی نماز یہاں کپڑے میری نماز ہو جاتی ہے اللہ کا فقیر ہس پیا بادشاہ آپ نے ہتھیار پرہیزگاری میرے کتے والی نظر آئی باری کا پرہیزگاری میری کتے والی کیا کی گل نکلی نہیں کے شریت جان بن گیا ویسا تماشا ویکیا گول میز لگی اس روپیہ کا مسئلہ سی کوئی آ جی، کے جی این کر لو کوئی آ کے جی این کر لو کوئی آ کے جی این کر لو این کر لو این کر لو دسن بہانے دسن روپیے خرچ کرنے وہ اپنے سیاسی مقاصد کی خاطر کا لکات کا روپیہ خرچ کرنا چاہتے سن مولوی اٹھ کے دسن کوئی بچ آخر جا رہے ہیں ماریا کا حصہ آئے نہ کرو میرے کو جب ماری آئی تو میں آ جناب میں کوئی حل گا حضرت عبد اللہ عمر نمبر مجھے پوچھا کوفی حضور دسو اگر مچھر مر جائے کر تک یا عمرہ کر دیا تیس ہزار ہے آپ مسکرا مسکرائے آپ نے فرمایا ہوا رسول اللہ نواز کر خون جنہیں روڑ چڑیا وہ اج روڈ چڑھیا سرکار نظام پہ چل رہا پیسہ باقی دیر لگ میرا رب ہے استاد صاحب تشریف لے گئے نے سر پانی پہ گیا سارا سپیکر بند ہو گئے حال برے ہو گئے میرے دوارے کوئی ادھر سب کر کے آنا مچھر خانہ گداج بیٹھا روٹی کھل گئی آخر تو بعد یہ روٹی کھلی میں ایک گلکی نہ کے خلاف دینے سے دلیل قسم ذات بھی کر گیا نا جس کے قبضہ قدرت میری جان ہے اصل عزت اللہ کے عہدے رسول کے دین اور دربار سے ذرا بولو سبحان اللہ اللہ پیدا کرا کے سیکھ منٹ آ رہی یہ اللہ یا پھر کر یقوم لہم جس لے عمدے سن بادشاہ والی اور پاک نے دے گھر چلے جانا جس لے انہاں آپ کے جانا پھر اس پاک نے سیل کرنا ہے تاکہ جو جو اٹھے اٹھے اٹھے اٹھے تو تو تو کوئی گا گا تین واسطے واسطے واسطے اٹھنا دنیا اٹھ گے میرے کمال میرا بکر ہی نہیں رہنا اور دربار بابا پڈو شاہ ایک اشتہار لگا تھا لکھا نام لکھا ہاں؟ جو لکھے گئے وہ نہیں جی، خلیفے رہ گئے آپ سے لب دیجیے جب آگے طرف لب دی نیاز مندی قدمی کے کے ہاتھ چومنے رب دلوں میں بھی سی دشمن جی، بولتے نہیں تو چھوٹی موٹی میں کسی جی ایک مولوی نے حوالہ دیتا میرے واسطے مقدمہ بولے تنظیم با میں کیا مقدمہ اپنے جتنا ابن خلدون لینا میں وہ ہونا میں اپنے خلدون کی تکلیف نہیں میں گرفت کر سکتا ہوں میں اس سے نظر توجہ ہے دیکھنا کالا کا جب تو وہ ملک سن فرما کے سر حکم انہوں اگے جھکتا نہیں اللہ تعالی اونی خطر سلکر ہے بولتے لوکی بلا بندے دنیا دور بے مثال دو نام ہوئے یا انہوں تو بعد محدت نہیں ہوا رکھ کے اپنی اپنی دیکھ بھال علم کی خدمت کرے انہوں نے عالم عظیم بناوے کیا شاید بنے ہوں گے دو ایک حافظ مقدس انہوں نے حدیث کی کتاب حدیف المختار حدیث کی کتاب جو الحادیث المختار اس کتاب کے اندر انہوں نے اپنے علم شریف کے مطابق صحیح حسن عدیساں کٹیاں کیت وہ تقریباً دس دن کا ان شدید کلا مختارا کل مختارا کلا مختارا اخراجہ مختارا جسے لکھا ہوں وہی کتاب دوسرے حافظ عبد الغنی عبد غنیم مقدسی وہ ضیا مقدسی عبد عبدال دو میں رشتے دار سن عبد غنیم مقدسی نے انہوں جہاں پھر دنیا کے اندر حدیث حدیث والے احسان کردیا کتاب ہے اسما رجال سے الکمال تھی اسما رجال پھر اس کے اتنے تحریر کی تھی امام مصری نے اس کا نام ہے تحریب الکمال پھر اس تحریب الکمال نے تحریر کی تھی تو حافظ صاحبی نے تجیب و تحریب الکمال پھر حافظ ابن حضرت سلانی نے کی تھی تو نام تحریب الحریب پھر تحریک التحریف کی مزید شان جو ہے نا وہ اقتصار کیا حافظ نے تو تقریب التحریف دنیا عرب سے عجم جدو بھی حدیث سے راضی سے بات کرتے ہیں تقریب ویستے ہیں کہ غوث پاک میرا سے سر سے کلے الکمال کی تو نکری الکمال تو نکلی ہے الکمال کی آپ بکرے چینی ہے اگر گور صاحب بال کے مطلب آپ کے دربار سے علم حدیث والے شرح والے بھی محتاج نے اور علم باطن والے میرے علی ورگے بھی محتاج ہیں سنیا کیڑا مالک بنا پورا قال محمد هو ابن مالك أحمد رب الله خير مالكي مصليا على الرسول المصطفى وآله المستكملين الشرفاء شرفا وأستعين الله في ألفية فقاتل من بها مهرية تطرب الرقص بلفظ موجزي وتبسط الفضل بوعد موجزي وتقتضي رضا بغير تخطي سال درمیان جوڑے باپ دس گا میں فن سمجھانا ایک فن میں بنا دیا اس فن کی ہر کتاب طالب علم اپنے آپ پر بڑی ملا کر میں نے شکایت پہنچی بہت میرا دکھ ہوا کہ گجرات کے کسی بے وقوف کو سارے کسی سنگی نے وہ چند منگیا تو انہیں اگر میری چندے لین چلی رہے بے وقوف آپ ہاں، کا بےمانا ہزور جوڑے پاک کا صدقہ مینو اللہ نے بے نیاز دل کا فرمایا غوث پاک کے جوڑے کا صدقہ حضور کے جوڑے پاک کا صدقہ میں ٹھوکر مارا در پر پیر لیکن میں الحمدللہ فقیر مسکینی کی زندگی بسر کرنا ہے کتابات کے ذریعے جمعرات جمعہ میں خطاب کرنا باقی میں اس واسطے بیٹھ گیا تاکہ یہ علم منتقل ہو جائے اے مقصد ہے اور کیوں پہ کرنے آپ ہی ویک لو جب سا پیران کا پیر کرے جا مریض کا مریض انہیں لیا کرنا بول رہے جی اس واسطے جی تاری خوش نصیبی ہوئے گی ناچیر جو خدمت کر رہے ہیں دین کی اس کے اندر معامل اور مددگار بنو گے نہیں تو سارے کام چلتے رہ چلتے رہے بندہ ہو جانو سنگ بہت پاک میرا نے جوڑا سب کا اپنے دربار کا نیاز مند اور محتاج بڑا کر کے اور سچے دل نال خدمت دین کا جذبہ